والصلاة والسلام على نبيه سيد أهل السعادة سبحان الله سبحان الله سبحان الله جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا ستا простые. جملہ مہمان گرانی منتظمین حضرات شرکائے کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ جل شانہ اپنی پناہ عطا فرما کے صدق اور حق کہنے کی توفیق آمین اور سب حضرات دیتے آخرت بہتر فرماوے آمین سب تو پہلا پنڈ والے حضرات جنہوں مولانا شفیق صاحب مدد لہو دی امامت اور رابری نصیب ہو رہی ہے مبارکباد کے مستحق نے کہ پنڈ کے اندر عظیم الشان قرآن محل شریف تعمیر فرمایا اور آج دا آج اس کا بے مثال افتتاح ہوا سبحان اللہ پھر جناب نو اللہ پاک نے دین حق دنال قلبی طور سے مخلص مسلمان کی زیارت بھی کرائی جنہوں نے اللہ نے اگ دے اندر محفوظ و مسوم رکھے سبحان اللہ تین چار فٹ دیا کئی منٹ بیٹھے رہنا فلوتے رہنا اور جڑا ناچیز کا موقف سی کربلا شریف کے حوالے نال حضرت معاویہ کے حوالے نال یزید کے حوالے نال اس سچا ثابت کرنے اقدام کیتا ہے اور پروردگار نے انہ دے اور ساٹھے موقف دے سچے اور خالص ہون دی گواہی دیتی اور عجیب اس تو عجیب تر ہے کہ حجرہ شاہ مقیم رضی اللہ تعالی دے علاقے بٹیاں دے اٹھ سال دا بچہ دو بار آگ بڑھ گیا سڈے زبان بٹا صاحب کا بچہ اخیر اتنے دیکھ شخص نو کہنا پیا چشتی میاں اگ تو ڈرتا ہی نہیں بال ہی نہیں ڈرتے لیکن میں اے اعلان کروا چکیا کہ آئندہ کوئی بندہ ہے جو کام نہ ساتھی کرنے پائے کوئی بھی چیلنج کرے انہوں کہہ دے بھائی اگ پال کے بچ بڑھ جا بچ جائے گا تو سچا لہذا مزاق نہ محبوب صلی اللہ وسلم جدو اظہار سے تنگ کیتا بار بار دعوت یعنی آپ علیہ السلام کے مجبور کرتے سن مجھ سے ظاہر کرنے تو اللہ نے فرما دیتا محبوب انہوں کہہ دیو انم اللہ یا تو عند اللہ یہ موجزے اللہ کے پاس ہیں بس سبحان اللہ تاکہ انہوں نے منہ بند ہو جائے اس تو بعد میرا موضوع اس کا عنوان یہ ہے اللہ رسول کے ساتھ جنگ محاربہ کب کفر اور گستاخی بنتا ہے اللہ رسول کے ساتھ جنگ اور محاربہ کب کفر اور گستاخی بنتا ہے سبحان اللہ اس موضوع کا مقصد سبائی لوکاں دا یہ غلب باطل کرنا ہے اور غلط ثابت کرنا ہے کہ اہل بیت کرام چوں کسے دا اگر کوئی کسے طرح مخالف یا محارف بن گئے تو کافر وہ رسول نال ہی جنگ کرنا ہے وہ مرتد اور اہل بیت چو کسے دی ایزا اور تکلیف جڑی ہو بعین ہی رسول اللہ دی ایزا اور تکلیف لہذا جی میں حضور ہوں ایزا دینا لا کافر گستاخ اسی طرح اہل بیت چو ہر ہک نو ایزا اور تکلیف دینا لا کافر اور گستاخ اس سبائی غلو نو غلط اور باطل ثابت کرنا مقصود ہے اس موضوع سے ان جاہلوں نے جو ایسے دعوے کرتے ہیں اور ایسا جاہلانہ افتاد رکھتے ہیں یا تو انہوں نے کسی عالم کا قول شاد پڑھ لیا اس کے پیچھے گمراہ ہو گئے ہیں وہ عالم دا قول شاد کہ انہوں کی عدم توجہ ہوئی سی صحیح دلائل دھیان نہیں ہو سکیا وہ یہو جہ قول شاد چڑ گئے انہوں نے تو گمراہ نہیں آخان گے جنہ کے اتنے بعد دلائل کھل جان اور وہ قول غلط ثابت ہو جائے انہوں نے اجازت انہوں واسطے یہ گنجائش نہیں لبنی کہ انہوں نے گمراہ ہون تو بچایا جائے وہ گمراہ بن جان اتمام حجت جو ہوگی انہوں نے اور یا پھر یہ بھائی یہو جہ لوگوں نے کوئی ایک کدی آیت پڑھی یا ایک کدی حدیث پڑھی او دے جڑے صحیح معنی مطلب نے وہ سمجھ نہ سکے تو او دے تو عقیدہ بنا لیا تو حکم عام جاری کر دیتا جس سے رسول اللہ اور غیر رسول کے درمیان برابری لازم آتی ہے یہ کفر ہے ہمارا عقیدہ ہے اہل بیت رسول ہوں یا صاحب کسی کو بھی رسول کے برابر سمجھنا کفر ہے یہ ہمارے ضروریات اسلام میں سے ضروریات دین میں سے یہ سارے اسلام کا ایسا بدی ہی مسئلہ ہے جنو ہر مسلمان جانتا ہے کہ کوئی بھی ذات رسول تو علاوہ ایسی نہیں جڑی رسول برابر ہو مثلا یہو جہ لوگوں حدیث شریف ملی فاطمہ تو پود منی من اغببها فقد اغببنی فاطمہ سلام اللہ تعالی علیہ میرے جگر میرا ٹکڑا ہے جیڑا شخص اس نو غضب نہ کرے وہ مینو غضب نہ کر دے یا اغبابا نہیں ماں اغبابا ہا مینو غضب ناک کر دی وہ شہ وہ گل جی وہ غضب ناک کر دی یعنی جیڑی شاید ہوتے انہوں نے غصہ آتا ہے وہ مینو بھی اس کے غصہ غضب آتا ہے اس حدیث کو سڈے چنگے تگڑے ایک عالم نو غلطی لگی وہ ہے امام سہیلی انہوں نے ارب الف کے اندر لکھ دیتا اس عزیز کو پتہ لگتا ہے کہ سیدہ خاتون جنت نو غضب دے کفر ہے کیونکہ وہ رسول نے فرما دیتا ہے وہ مینو غضب انہوں کا قول شاہ ہے جڑا کسی طرح بھی صحیح نہیں بن سکتا اگر وہ بزرگ اس حدیث دے سبب ورود وال توجہ دے کہ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے زبان نبوت تو کیوں نکلی سی کیوں صادر ہوئی سی کیوں آپ نے ارشاد فرمایا سی اگر وہ دیتے غور فرما دیتے یہ ہو جا جملہ نہ بول سبحان اللہ کیوں کہ سیدہ خاتون جنت واسطے یہ جملہ آپ علیہ السلام نے اس لیے ارشاد فرمایا سی جس وقت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی نو ابو جہل دی بیٹی نال نکاح فرمانا چاہتے جس طرح کے بخاری مسلم اندر آئے نے نکاح کا ارادہ فرمایا ابو جہل دی بیٹی نال اور اس مسئلے دے اندر آپ علیہ السلام نال مولا علی نے مشورہ نہ فرمایا بتا بشری ہوئی مشورہ نہ فرمایا تو آپ علیہ سلاد کو تو تسلیم جس وقت اس چیز اطلاع حاصل ہوئی تو آپ ناراضگی کا اظہار فرمایا ممبر سے کھلو کے اور اس وقت آپ نے فرمایا فاطمہ تو بدو آتم میں ہوئی توجہ ہے ہوں تھی خود سمجھدار ہو کہ بی بی پاک نو اگر اچھے کہنے آئے اس حدیث دا مطلب ظاہر کے معمول کرنے اور جویں امام سہیلی نے اس کو اس سے بات فرمایا اور حکم جاری کیتا کہ بی بی پاک نو غضب دیوانا کفر ہے جس طرح کے رسول اکرم نو غضب دلانا کفر ہے تو یہ نوز باللہ مولا علی سرکار جائے گا یہ تو مولا علی سرکار میں چوٹ لگ دی تو لازمن بات ہے کہ علامہ سہیلی نو جی میں کہیں دے نے لکل عالم حفوت ولکل جواد ولکل جواد قبوت ہر تیز چلنے والے گھوڑے کو ٹھوکر لگتی ہے اور ہر عالم کی کوئی نہ کوئی غلطی ہوتی ہے یہ اس قبیلے سے بنے گا ہوں اگے اس اج کل دے اندر تو بہت ہی اس طرح دیا روایت لے کے تو پھر اینا وسیع حکم لا دیتا جانتا ہے کہ تھڈو جڑے صحابہ کرام جی سیدہ اما عائشہ صدیقہ ہو گئے سیدہ طلحہ پاک ہو گئے سیدہ زبیر سیدنا زبیر بن عوام ہو گئے سیدنا امیر معاویہ ہو گئے کہ جنہوں نے کچھ کسی طرح بھی مسائل مولا علی نال پیدا ہوئے تو انہوں نے یہ فتویاں کا نشانہ بنا دیتا جاندہ ہے ایویں دیاں حدیثاں حدیث کہ جی حضور نے فرمایا ہر بھی ہر بکم ہر بکم ہر بھی وہ سلم کم سلمی ہے ہاں جی کہ تمہارا تمہاری جنگ میری جنگ ہے اور یا علی پاک کو فرمایا ہر بوکا ہر بھی علی پا علی تیری جنگ میری جنگ ہے تو یہ ہو جی حدیث لے کے تو پھر تر پہ کہ سارے کافر ہو گئے نوز باللہ اما عائشہ بھی اس فتوی کی رد چ آ جاتے ہیں ہاں جی حضرت طلحہ بھی آ جاندے حضرت زبیر بھی آ جاندے حضرت معاویہ بھی آ جاندے تو یہ ہو جائے غالی لوکاں دا اس طرح غالیانہ فتوی جہلانہ فتوی او دا ابطال اس کو غلط ثابت کرنا ہے میرا مقصود ہے اور میں اسے واسطے اس موضوع کا انتخاب کیا یہ موضوع بحمد اللہ تعالی ناچیز کول ہی سنو گے تو سائن دی نوعیت کا موضوع کسی پاسے نہیں سنیا میرے اس موضوع دا اصل ماخذ وہ شیخ عبد العزیز محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحفہ اتنا عشریہ دا آخری سمجھو باب ہے دوستو اللہ اکبر جس حد تک حضرت اما عائشہ پاک کی فضیلت اب مقام ہے حضرت طلحد ہے حضرت زبیر پاک حضرت امیر معاویہ پاک ہے محتاج بیان نہیں اشارے سیدہ تو جان لو ماں نے علی پاک دی ماں نے اور سب مومنا دی ماں اس واسطے جیڑی حدیث شریف آئی ہے مسرد احمد کے اندر کہ آپ علیہ السلام نے جدو اشارہ فرمایا علی تیرے اور عائشہ کے درمیان کوئی معاملہ ہوئے گا کوئی مسئلہ کھڑا ہو گا تو فورا علی پاک بولے یا رسول اللہ اس وقت پھر میں مطلب ہے سب تو بڑا بدبخت میں بنا گا کہ مومنا دی ماں میرا مسئلہ پیدا ہو جائے حضور نے فرمایا نہیں یہ گل نہیں تین صرف اتنا اشار ہے تینوں اپنے مامن کی طرف بھیج دینا یعنی کیا مطلب یہ امن دے مقام ال اس وقت بھیج دینا یہ اشارہ حضور نے فرمایا حدیث حسن ہے یا صحیح ہے یا حسن ہے اس سے کم نہیں ہے آپ علیہ السلام السلام نے اشارہ ہے دیکھو مولا علی کیوں فرمایا کہ اس وقت اشقا ہوں آنا میں اس وقت مسلمانوں میں سے سب سے زیادہ بدبخت میں ہوں گا یا رسول اللہ کہ میں ان کے ساتھ میرا مسئلہ پیدا ہوگا آپ نے فرمایا نہیں نہیں یہ کوئی بات نہیں ہے اس میں مولا علی کی صفائی آپ نے پیش فرما لی لیکن بتاؤ مولا علی کے دل میں تو یہ خیال آیا کہ یہ میری ماں ہے اور یہ ماں وہ ماں نہیں ہے یہ رسول کی نسبت کی وجہ سے ماں ہے تو یہ اندر یہ تھوڑا جا مسئلہ پیدا ہو گیا تو میرے ایمان ضائع ہونے کا خطرہ ہے تو یہ خیال مولا علی نو آیا اتو آپ ہی اندازہ لگاؤ کہ سیدہ طیبہ کا مقام مولا علی دے دل کن سی اللہ سمجھ آئی کہ نہیں انشاءاللہ جو سنو گے قرآن و حدیث کی روشنی ہے علم دے موتی سنو اور اہل اہل سنت و جماعت صحیح معیار اتنے اترن والے سو جی فرسودہ اور گندے خیالات اہل سنت و جماعت کے جمہور سٹ دین انشاءاللہ اس ممبر دے قریب نہیں ہوں میرے دوستو حضرت طلحہ دی شان بخاری مسلم کے اندر یہ نہ کافی ہے کہ جمع لہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والدہ ہے آپ علیہ السلام نے حضرت طلحہ نو فرمایا ہے طلحہ میرے ماں باپ تیرے تے قربان ہو حضرت طلحہ دے حالات مناسب فضائل کھولو بخاری دے مسلم دے اندر جمع لہو والا انہاں واسطے حضور نے اپنے والدین کٹھے کیتے یعنی یہ فرمایا بے ابی انت و امی تلہا تیرے واسطے میرے ماں باپ قربان ہو سید الانبیاء فرماؤں میرے بابا موت قربان ہو اور دوسرے غالباً انصاف بن نبی وقاص نے جنہ واسطے حضور نے ماں بہن جمع والدین جمع فرمائے کس اس کیا مقام ہے بھائی اگر کوئی بندہ ایس تو جاہلانہ استعمال کرے ملعون استعمال کرے تو کہہ سکتا ہے کہ یار حضور دے والدین جڑے نے حضور جدو فرمان میرے قربان ہون تیرے تے تو یہ تے مطلب یہ نکلیا کہ پھر او تے خود رسولاں تو اچا ہو گیا طلحہ تے رسولاں تو بھی اچے ہو گئے پھر صحابہ سارے تو اچے ہو گئے حضور نے بس اتنا لگ بلے بلے بلے لیکن یہ جہالت ہے جی تمام دلائل کٹھا رکھ کے پھر ہمیشہ حکم اور نتیجہ کھڑنا پہ ہال مس کو نہیں کہتے کہ ادھر کی سنی ایک ادھر کی سنی دلائل کا پتا کوئی نہیں بس وہ پیچھے آواز ڈانگا شروع کر دیتی ہیں جی میں پڑھی بیٹھا ہال زبیر حضور دی پھپھی پاک حضرت صفیہ دے بیٹے اور حضور دے شیر حضرت عبداللہ بن زبیر دے والد گرامی آپ کا وہ مقام ہے حضور نے فرمایا لے کل نبی حواری وہ حواری زبیر فرمایا ہر نبی کا کوئی مخلص خلیفہ ساتھی ہوں یعنی ہماری دوست ہوں کسی کام میں چیز نہیں خلیفہ ہاں سر مخلص ساتھی تو دوست ہوتا ہے اور میں محمد کا مخلص ساتھی ہماری زبیر اللہ یہاں دونوں تلہا زبیر پاک واسطے یہ وہی بزرگ نے جنہوں دی جمل مشہور ہے جمل جن کے جمل جنہوں کے جی۔ انہیں تلہا زبیر واسطے حضور نے فرمایا سے پہاڑ دیکھ لو جس میں کھلوتے نے تو اہد حرکت ہے ہاں فرما نے اس کن انما علیکہ نبی اور شہید آج تیرے سے یا نبی کھڑا ہے یا شہید کھڑے نے تو اس وقت طلحہ زبیر بھی اوتھی سن سبحان اللہ اللہ جنہ دی شہادت دی پیش گوئی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اعزاز اور شان نال فرمایا سبحان اللہ ہے انہاں دے اوپر الزام دے کے کہ جی یہ جنگ کیتی ہے تو اگوں نتیجہ کر لینا کہ حربی حرب کا حربی سلم کا سلمی تیرے جان تیری جنگ علی میری جنگ ادھر فاطمہ تو بغات منی اس طرح دے مقدمات رڑا کے گلا رڑا کے تے نتیجہ کٹ کے انہوں کافر یا فاسق کہنا شروع کر دینا دی کمال شکاوت کیڑی ہوگی میرے دوستو یہ ہو غلط نظریات نو باطل کرنے اس میں قرآن و حدیث نو مد نظر رکھ کے جناب نو دسنا چاہنا اللہ رسول دی جنگ کفر اور گستاخی کدو بن گئی ایک کہ اللہ رسول نال جنگ کرنی بلا واسطہ ایک بل واسطہ خلاصہ یہ جس لئے اللہ رسول نال جنگ بندہ کرے لڑائی کرے مخالفت کرے تو کرے بلا واسطہ براہ راست سدھی اس لیے کفر سے گستا رہے رسول اللہ دے مقابلے آنا خود رسول سامنے ہو جی ابو جہاز اور کوئی کافر آیا حضور کے مقابلے حضور دا مقابلہ نہیں کرنا یا اللہ رسول دا گسراخ بن جانا انہوں نے برا کہنے لگ پہ براہ راست برا براہ راست مقابلے میں آئے بلا واسطہ مقابلے میں آئے جنگ کرے مخالفت کرے اس وقت کفر بنتا ہے ارتداد بنتا ہے گستاخی بنتی ہے اسلام تو خارج ہوئے گا وہ اللہ رسول کا حقیقی دشمن ہوئے گا توجہ ہے کہ نہیں اگر ہوئے بل واسطہ براہ راست نہ ہوئے کسی ہور شخص دے واسطے نال ہوئے تے پھر سمجھو مجادن اللہ رسول دا مخالف بنیا کھڑا ہے حقیقت نہیں پھر اصا گستاخ اللہ رسول دا دشمن کافر نہیں کہہ سکتے جیڑا وچ واسطہ آ رہا ہے وہ بھاوے جنا مرضی اچھی شان والا ہوئے گا توجہ نہیں فرمائی کیوں کہ جیڑا واسطہ بچ آنا ہے وہ متی ہونا ہے وہ رسول نہیں ہونا نبی نہیں ہونا لہذا نبی دی جنگ بلا واسطہ جدو ہوں اس لیے کفر بنتی ہے نبی نال جنگ بل واسطہ کسی ہوری دے واسطے نال ہوئے وہ کفر نہیں بنتی کفر تو تھلے وہ درجات نے پھر اس دے اندر بھی تفصیل ہے گل نہیں سمجھ لگی کہ اجتہادی ہے یا غیر اجتہادی ہے اگر غیر اجتہادی ہوئے گی تو پھر فسق بنتی اگر اشتہاری ہوگی تو فسق بھی نہیں بنتی گل حالے مرتبہ اجمال ہے نا اگو تفصیل ہوئے گی تو پھر سمجھ لیکن اینی گل سمجھ آ گئی ہے ابتدان خلاصہ کرنا وہ گل تو ضروری ہوتا بھی تاکہ مضمون جڑا ہے وہ حاضر ہو جائے اور پورے خطاب تک آخر تک وہ حاضر رہے اور پتا چلے بھائی اگوں جیڑی بھی گل آنی ہے اسے دے ثابت کرنے واسطے بطور دلیل تو گل سمجھ آ گئی کہ نہیں اللہ رسول دی جنگ اگر گی بلا واسطہ تے گستا اللہ اگر کسی ہوری دے واسطے نہ لوگے یعنی کسی نے جنگ کی تھی مخالفت کی تھی دکھ تکلیف دیتا ہے کسی ہور لیکن وہ تعلق اللہ رسول دے نال ہے تو اس تعلق کی بنا دے آخیا جائے کہ اللہ رسول نے تکلیف دیتی ہے دکھ دیتا ہے تو یہ کفر نہیں بنے گا کیوں اگر اے اے اگر ہے تو کہ مجاز حقیقت نہیں کیونکہ حقیقت کسٹ اور ارادے میں اللہ رسول دکھ دینا نہیں اگر وہ ارادہ اللہ رسول دکھ دینا ہو پھر کافر پاوے وہ بل واسطہ دے پا بلا واسطہ دے لیکن یہ ارادے سے نیت سے موقوف ہے عمل نال خالی اسے نہیں کر سکتے توجہ نہیں فرمائی یہ واسطے سب تو پہلا اللہ ہاں میں دسنا چاہنا پھر کہ یہ ذہن چ رکھو کہ اگر کسی حدیث قرآن دے اندر یا حدیث دے اندر کسی جگہ پہ آ گیا کہ بھئی یہ اللہ رسول نو دکھ دین والے بندے نے ایسے تو سمجھا جی مجاز ہے حقیقت نہیں وہ ہوں قرآن سنو خدا کا سب تو پہلا بول دیو سبحان اللہ بولشا گربانی فرمایا انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا اللہ فرماؤں جزا لوگوں کی سزا جڑے اللہ اور اس دے رسول دے نال جنگ کرتے ہیں اور زمین دے اندر فساد پھیلا ان لوگوں کی سزا ائیو قتلو ائیو قتلو ائیو قتلو او یسلبو قتل کیتا جاوے یا انہوں نے سولی سے لٹکایا جا اگے پھر اللہ پاک نے تفصیل فرمائی سزا دی توجہ ذرا پرور دگار فرماؤں گے جڑے اللہ رسول جنگ کرتے ہیں اور زمین دے اندر فساد پھیلان دی کوشش کرتے ہیں یہاں کی سزا ہے پروردگار نے یہ آیت کریمہ تمام مفسرین دا اتفاق ہے تمام فقہا دا اتفاق ہے یہ آیت کریمہ ڈاکواں دے بارے اتری بولو بولو بولو سبحان اللہ کنہ دے بارے اتری پروردگار ڈاکواں دے بارے فرماؤں گے یہ اللہ دے رسول نال جنگ کرن والے نے سمجھ نہیں آئی جی انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله سبحان جن نے ڈاکو نے وہ اللہ رسول اللہ جنگ کرتے ہیں اللہ فرماندہ ہے زمین فساد پھلوں دے نے انہاں دی سزا دسی ہے اس آیت کریمہ دے تے فرماندہ کی یہ اللہ رسول ڈاکو جڑے نے اللہ رسول اللہ جنگ کرتے ہیں کی کرتے ہیں ہوں سچی دسیا جی ڈاکو راہ جدو کسے تے ٹکیٹی مارتے ہیں اللہ رسول تے نہیں ہوں کدی کسے مسلمان ڈاکو نے کدی سنیا جی نوز بلا احمد کہ رسول اللہ نے ڈکیٹی ماری گئی بولتے نہیں جی اللہ فرمانا ڈاکو ڈکیٹھی مارتے ہیں وہ اللہ رسول اللہ جنگ کرتے ہیں ہوں خود سمجھدار ہو ڈاکو رستے اتنے سفر کرنے والے یا گھر پہ لوگوں لٹتے ہیں لڑتے ہیں تو انہوں لڑتے ہیں اللہ فرماندہ اللہ کے رسول لڑتے ہیں میری گل نہیں سمجھے قرآن سے فرماندہ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ اگر کوئی بندہ کوئی آج کا اسی طرح علم رکھنے والا جی اج رکھ کے سابا کے فتوے لے وہ سایت کریمہ تو آخے میں خود پڑھی بیٹھا اللہ فرماندہ ٹکیٹ جڑے نے اللہ رسول نال جنگ کرتے ہیں تو اللہ رسول نال جنگ کرنے والا پکا کافر ہے تو سارے ٹکیٹ کافر مرکز اسلام تو خارج ہو گئے یہ کہہ تو سکتا ہے لیکن ملی تو انہیں لانت ہے کی عقید ڈکیٹ سارے کافر ہوں اچھی بولو ہاں؟ صحیح گل ہے اللہ تے فرما رہے ہو اللہ رسول نال جنگ کرتے ہیں یہ تو گل پکی ہے کہ اللہ رسول نال جنگ کرنے والا کافر ہے کہ نہیں کافر تو قرآن فرما ہے اللہ رسول نال جنگ کرتے ہیں ڈکیٹ تو پھر جی ڈکیٹا کافر ہونا چاہیے تو جبکہ سڈا مسلمان کا عقیدہ ہے کہ ڈاکو کافر کوئی نہیں سبحان اللہ بولو نا مرے کیوں پہ سبحان اللہ مولا علی نو حضور فرماؤ تیرا تیری جنگ میری جنگ وہ حدیث ہے صحت سے ہلے کلام ہے مان لیا جاوے حدیث صحیح تے خود قرآن ہے اتے رسول فرما رہے ہیں تیری جنگ علی میری جنگ اتے خالی رسول دی گل نہیں اللہ پہلو اپنی جنگ آخر پھر رسول دی اتے دونوں کی جنگ بولو تو صحیح ایک دی جنگ جی اصا کہ چٹا کافر علی پاک نہ لڑن والا یا فاسے کے دے کوئی ونڈ نہیں کرتے تو پھر تو لازم آئے گا کہ جیڑا ڈکیٹ یہ چٹا کافر ہوئے کیوں اللہ قرآن فرما دیتا ہے ڈکیٹ اللہ رسول نال جنگ کرتا ہے یہ تو عقیدہ ہی کوئی نہیں ساڈا اصل تو سمجھنا مسلمان نے جنہ چیر ڈاکو ڈکیٹی نو جائز نہ سمجھے حلال نہ سمجھے ان چر کافر نہیں کہہ سکتے کیوں فاسق آخ گے بدکار آخ گے وہ غلط کام ہوا ہے گنا ہوا ہے کبھی گنا ہوا ہے لیکن اصل کافر نہیں کہہ سکتے حالانکہ اللہ فرما رہا ہے اللہ رسول اللہ جنگ کر دے بول دے نہیں سبحان اللہ تو پھر بھائی

سود خوران آخو اللہ رسول دے نال جنگ واسطے تیار ہو جاؤ جنگ کا اعلان کرو اللہ رسول دے نال سود خوران آخو پروردگار ایتھے اس آیت کریمہ دے اندر سود خوران اللہ رسول دی جنگ دی دعوت دے رہا ہے اور ثابت کر رہے اللہ رسول نال جنگ کرنے والے نے ہوں سود خور توجہ سجنا اگر کہندے ہو کہ اللہ رسول دی جنگ دا جتھے آوے گا جتھے آوے گا یا اہل بیت نال اہل بیت چو کسے کے نال ظلم زیادتی یا کسے طرح انہاں دے نال جنگ انہاں دی مخالفت آوے گا تو اللہ رسول دلال جنگ بن جائے گی تو بندہ کافر ہو جائے گا اتنے قرآن نے واضح طور سے فرما دیتا ہے سود خور اللہ رسول دلال جنگ کرنا ہے فادر ہوگی ہر دن میرا اللہ اور رسول اللہ رسول دلال جنگ واسطے تیار ہو جاؤ اور سجنا دسو سود خور پھر سارے اس آیت کے مطابق کافر ہو جان گے یا جڑے حضرات وہ کہتے ہیں کہ علی پاک نال جنگ کفر چیٹی کافر اسلام تو خارج انہوں نے پھر آخنا پینا ہے سود خورا بھی آخ کافر آخر تو جی سود خوران کافر آخر ہو تو پھر مسلمان پاکستان خصوصاً کیا بلکہ پوری دنیا دے اندر شاید ہی تو بچ جائے یہ پھر سود خور تو پھر عام نے خصوصاً انہوں نے ملکہ کی بنے گا جنہ دی معیشت ہی سوتی ہوئے گی پیار ہے سبحان اللہ سمجھ آئی سبحان اللہ اگر تو پکی گل ہو گئی یہ مطلب ہے پاکستانی دے پھر شاید ہی کو مسلمان رہے حکومت دے پھر ساریا کافی ہو جان گیا کیونکہ وہ تو یہ یعنی اس وقت کہ جب ہم کہیں کہ وہ سود کو حرام سمجھتے ہیں کفر سمجھتے ہیں ہاں جی کس کو فجور سمجھتے ہیں سود خوری کو لیکن پھر کسی عذر بہانے کی وجہ سے دنیاوی کی وجہ سے اس کو لینا اس کا لین دین کرتے ہیں ہاں جی اس کا معاملہ کرتے ہیں اس وقت کی بات کر رہا ہوں قرآن کے مطابق تو پھر کفر بنے گا ان لوگوں کے نظریے کے مطابق کہ جو سبائی ٹولہ یہو جی حدیث آیات پڑھیا جہیا اہل بیت کے متعلق آئی تو انہوں نے چک کے فتوے ٹھوکنے شروع کر دیتے وہ بھی کافر ہو گیا کیوں علی کا غصہ ہو گیا کافر ہو گیا انی ریا پترا ذرا قرآن حدیث نو پڑھ کے تے پھر گل کر سمجھ کے گل کر تیرے جیسے انی دے پتر جڑے نے انہوں نے پاک علی خود ہاتھ چھتر مراؤ گے گل نہیں سمجھ لگی آپ ہی مرو گے بھی سب تو پہلا اللہ معاف کرے جنہیں کے فتوی کی زیادہ چمولا علی خود آ جائیں کہ حضور نے فرمایا اغلبا نیما اغلبا ہا جڑی گل ان غضب نہ کرے مینو غضب نہ کر دی یہ مسئلہ اٹھیا ہی اس نے تھی جس نے نکاح دا مسئلہ پیدا ہویا میری گل نہیں سمجھے صحیح ہے اے جڑا اج کل سارے رواج چل گیا نا

علم علماء سے ملتا اور وہ بھی پختہ ہونا شرط ہے خام سے نہیں خام کا فرض بنتا ہے اگر کوئی گل لوے بھی صحیح کسی کتاب بھی تو صرف اپنے واسطے عمل کرے دوسرے کو بیان نہ کرے ہاں جی نہیں تو مجرم بن بیٹھے گا دوستو دیکھو ہوں سامنے نازک مسئلہ ہے نازک نہیں ہوں اللہ نے فرما دیتا فاضن ہو ہر دن من اللہ و رسول سود خور کون آ بولو اللہ رسول ڈکیٹ بولو اللہ رسول لال جنگ کرنے اصا ہوں نہ ڈکیٹا نو کافر کہنے ہاں. نہ سود خورا نو کافر کہنے ہاں، جنہ چر وہ حلال نہ سمجھا جائز نہ سمجھا شریعت سے منکر نہ بنا کیونکہ جس لیے جائز سمجھ گے پھر یہ مطلب ہے شرر سنو نہ کوئی سمجھا نہ جنہ چر حرام سمجھتے ہیں آپ اس حد تک بھی ڈکیٹ ویکے نے سی اللہ رسول لال جنگ نہ کی کرنی اس حد تک ڈکیٹ ویکے نے کہ انہوں نے کسی کہہ دیتا ہے نا جب میں سید ہوں انہاں لٹیا مال سارا واپس کیتا ہے انہاں کہہ بابا جی سادے آج کے اندر یہ دور دی گل نہیں میرے خود بھائی صاحب میاں ریاڑی دے علاقے اتنا کچی پکی دے کول سرگی جڑے ٹکیٹا ڈک لیا پا میرے وظیفہ کرتے سر پہ پکٹی بہ انہیں ہر شہر لے لیا تے انہاں پوچھیا انہاں وچ ایک نے کہ تسی کتھوں آئے پیچھے کو بیٹھا سی وہ آندا یار ایک گولڑے شریف والے سرکار جڑے نا یہ انہاں دی نسبت والے او پیر نے انہیں آخر وہ فورم کہہ کل واپس کرا کل واپس ہر شہ واپس کر کے کہ بابا جی ساڈیا قدر دعا کے پتا نہ جل جائے تو مہربانی ہوں سچی دس جا مدنی محبوب سرکار دے اولاد ہون دی نسبت دی قدر کر رہا ہے وہ اللہ رسول اللہ جنگ کر رہا ہے ادھر بول تو صحیح ہے اس طرح کئی واقعات ہوئے نہیں اللہ سلمان دماز اللہ رسول دا اگر رسول دا پتہ ہی نہیں اگر انہوں پھر تک مار بیمار کھلو گا کافر نہیں ہونا اور اگر اور اگر حضور سرکار دے کسے امتی کسے مومن کسے صحابی نو کہ اہل بیت جو کسے نو ڈکیٹی مار رہا ہے اگر وہ نیت اللہ رسول ستا

اللہ نے فرمایا جی ڈکیٹ لوگ ڈکیٹان اللہ رسول یعنی جنگ والا فرمایا اتنے مجازن فرمایا حقیقت نہیں حقیقت نہیں تا کر کے ڈکیٹ بھاوے قرآن آخیا گیا اللہ رسول جنگ کرتے ہیں لیکن کافر نہیں مومن ڈکیٹی ماری اہل بیت کسے کسے کسے نو نو نو نو سید ماری ماری مسلمان مومن ماری توجہ ہے بلکہ ذمی کا حکم بھی مومن کا ہوتا ہے ہے ذمی حکم زمی کا کافر یعنی مسلمانوں کی حکومت میں اسلام کا تابے دار یعنی اسلامی قوانین کا تابے دار اور پابند کر ہے ایسا شخص ڈکیٹی مارے نا تو بھی سمجھو اللہ رسول اللہ رسول اللہ جنگ کر رہا ہے حالانکہ وہ کافر نو دکھ دے رہا ہے ٹھیک ہے لیکن کیونکہ جو مسلمانوں کے ذمے پڑ گیا چاہے وہ کافر ہے لیکن کیونکہ اللہ رسول دا حکم آ گیا یہ امن دو ہوں جی اس امن نہیں دے گا تو دکھ رہے گا تو اللہ رسول دا حکم پہ توڑنا ہے تو سمجھو اللہ رسول جنگ کرتا ہے اور سجنا بولو بولو تو سمجھو ہوں کون آکے گا کہ ذمہ کافر جا رہا ہوئے تو مسلمان انہوں ڈکیٹی مارے تو مسلمان کافر اسلام کو مارے کیوں آ کے اللہ نے فرمایا اللہ رسول اللہ جنگ کر دیا مومن جا رہا ہوگا تو ڈکیٹی کو مارے تو کوئی آ کے جی کافر نے بچارا کیوں کافر ہے کہ جی مومن نال مومن نو دکھ دیتا ہے اللہ رسول اللہ جنگ کی تھی جنگ ہو گئی جنگ اللہ رسول اللہ کفر ہے گستاخی ہے انہوں یہ آکھیں گے بے وقوفا حقیقت اور مجاز کا فرق جدو واسطہ آ جانے پاک مومن اینو دکھ دیتا اللہ نو دکھ دیتا لیکن یہ دکھ واسطے نہ اگلے دے ذہن اینو دکھ پاوے دینا ہے لیکن اللہ نو دکھ دینا تو نیت ذہن چ کو نہیں ڈاکو دا مقصد اللہ رسول نہ لڑنا نہیں اگر ہوں تو کافر او دا مقصد اپنی دنیا دے ساستے لڑنا اپنی دنیا نفس کی خواہش پوری کرنے لڑنا ہے تو کیونکہ وہ نیت ارادہ اللہ رسول جنگ دار نہیں تو بل واسطہ ہے بلا واسطہ نہیں لہذا ہوں ان دے نال جنگ کرنے والا اللہ رسول دے نال جنگ کرنے والا حقیقت شمار نہیں ہونا اگر ان فرما دیتا گیا مبالغے اور مجاج کے طور سے فرما دیتا گیا ہے لہذا وہ مومن معلوم ہوا ادھر ویخ جدو واسطے نال آ جائے وہ حکم ہو رہے جدو بلا واسطہ ہوئے پھر گستاخ تے کافر بنے گا لہذا ہوں بھاوے علی پاک ہو بھاوے سیدہ پاک ہو رسول نے بھاوے فرما دیتا ہے لیکن یہ رسول نے نہیں بول دے نہیں جڑا رسول آخ گا کافر مولا علی رسول آخر والا کافر ہے کہ نہیں بولو بولو بولو رسول اللہ دے برابر سمجھنے والا کافر ہے کہ نہیں ہاں، سیدہ خاتون جنت حضور دے والدین بیٹی بڑی عزت والی ہوتی ہے لیکن عرف دے اندر والدین دے نال بھی عزت بیٹی دی نہیں ہوتی ہے تو ہوں والدین رسول کہہ سکنے ہیں حضور دے والدین رسول آکو گے لانتی دنیا بن گئی ہے اپنے ذہن دے نال مصنوعی جھوٹیاں بنا کے نتیجے شروع کر او جی حضور حضور بی بی پاک دا ٹکڑا تو حضور دے ٹکڑے نو دکھ تے حضور نو دکھ وے انی دیا پترا کچھ تے سمجھ اگر یہ گل ہے تے پھر تے حضور دے والدین جڑے نے انہوں دی شان زیادہ بننی کیوں کہ سیدہ پاک حضور دا ٹکڑا حضور نے وا... اپنے والدین دا ٹکڑا ہے کہ نہیں حضور جدو والدین دا ٹکڑا تو پھر کی آخو گے ہوں حضور دے والدین رسول کو بتاؤ گے یا رسول دے برابر کرو گے کیونکہ حضور جو انہوں کا ٹکڑا نے انہوں نے بتاؤ آخو یہ ٹکڑا ٹکڑا رسول ہے کون کی ہوشی آخو آخو آخے گا اسلام تو خالد مرتا کنجر بنے گا بنے گا وہ لانتی رسول کوئی توجہ ہے سنو بخاری کی روایت میں دلائل پیش کرا تھلے دب جانا اور کوئی دلیل ایسی نہ ہو جن کو ضعیف آ توجہ ہے ادھر خمس دے باب دے اندر بخاری کے اندر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خمس تقسیم فرمایا المطلب بنو ہاشم نو دتا بنو عبد شمس تے بنو نوفل نو نہ دتا نوفل عبد شمس مطلب ہاشم تین انہاں وچوں نوفل تو علاوہ تین ایک ماں دے پتر نے حضرت عاتقہ دے ایک جڑے نوفل نے او باپ نو برا نے یہ چار بھائی نے مختلف دی اولاد نے اپنا اپنے مناف کی اولاد نے کہنا بھی بولو بولو بولو سید عالم کے بڑے دادا جان اپنے مناف اتنے سب چار پر تین ماں ولو ایک ابے ولو نوفل نوفل جڑے سن

وڈیریا چاہتے ہیں آپ علیہ السلام سلام توجہ آپ علیہ السلام سلام نے خمس تقسیم فرمایا بنو مطلب نو بھی دتا بنو ہاشم نو بھی دتا بنو نوفل نو نہ دتا بنو عبد شمس نو نہ دتا حضرت جبیر بن متم تے عثمان غنی بخاری جی رہی ہوں میں ذکر کر رہا ہوں دونوں ہلور کی بارگاہ حاضر خدمت ہوں ارد کرتے ہیں یار رسول جناب نے بنو متل مطلب بنو بھی دتا ہے بنو ہاشم بھی دتا ہے بنو نوفل سے عبد بنو عبد شمس نہیں دتا حالانکہ حالانکہ اصل بنو ہاشم سارے اس سارے فی منزل دن واحد ایک مرتبے کے اندر آ جے آپ سے منافری اولاد نے اسی بھی ہوں انتصاب کے نسبت کے اندر انہوں نے نال لیا ہاں۔ حضور کی وجہ ہے سانو نہیں جی دتا انہوں نے دتا جی انہوں نے اولاد نہیں جی دتا نبی باغ نے فرمایا توجہ فرمایا انما بن المطلب و بنو حاشم شے واحد فرمایا بنو مطلب اور بنو ہاشم یہ ہوئی ایک شے ایک شے نہیں ایک شہ نے یعنی وہ دوسرے جڑے نے وہ یہاں کے نال رہے نہیں کیونکہ ہمیشہ کٹھے رہے ہیں اسلام ہر پاس جہلیت کٹھے نے اسلام کٹھے دھڑا یعنی ایک رہا ہے آپ اسلام اسلام نے فرمایا شہ واحد نے ایک شہ نے اور تو سمجھدار حضور نے بنو مطلب بنو ہاشم نے فرمایا ایک شہ نے حضور خود بنو ہاشم نے ہوں اگر کوئی بندہ اس حدیث نو لوگ وہ رسول فرما گئے کہ سارے بنو مطلب بنو ہر ایک نے شہ واحد نے پھر رسول دی ذات بھی رسول دی ذات بھی وہ بھی انہوں نے داخل نے لہذا سارے رسول دے برابر نے جی میں یہاں دی شان ہے وہ میں رسول دی شان ہے جی میں رسول دی شان نے دی شان ہے وہ کافر ہو جائے گا مردد ہو جائے گا بھاوے حدیث کا سہارا پہ لے سجڑا پتا چلیا ہر ایک حدیث پڑھنے بیان کرنے کی اجازت نہیں جنہ چر علم نبی کا نارت لو یا ندی یا نبی یا نبی آئیے بے منزلت ہارون موسا تو میرے سامنے ایسے ہے جیسے ہارون موسا کے سامنے تو تو جی علی خلیفہ بولے کیونکہ حضور نے ہارون کے ساتھ فرما دیا اور یا وہ صحابہ سے افضل ہے اور نبی کے برابر نے نبیوں سے افضل ہے تو حضور نے فرما دیا ہر جیسا بے وقوف یہ کیا اپنے جاہلانہ مقدمات بنا رہا ہے رسول فرما گئے بنو مختلف مطلب اور بنو ایک چیز ہے تو یہاں پر بھی وہی مقدمات بنا لے اب کیا جتنے بنو مطلب ہیں وہ سارے خلفاء ہیں وہ سارے رسول ہیں کیونکہ رسول فرما گئے شرم واحد اللہ دے بندیا ادھر ویخ مثال دینا سمجھا ڈاکٹر لکھن نا پرچی دوجے پاوے انگریزی دان ہونا انہوں کو نہیں پڑھی جاتی اج کل کہ جی، ہر کسی کے کوڈ ورڈ ہوں جی۔ اللہ دے بندے گل سمجھا کی ورنہ من اس پاس جان کی لوڑ کوئی گل کرنا بھی کوڈ ورلڈ کہ ہونا اللہ رسول دیا گلوں دے بھی مخفی اشارے ہوں کوڈ ورلڈ کہ کوڈ ورلڈ نہیں کہنا مخفی اشارے کہنا وہ مخفی اشارے ہوں نے جنہ چیر رسول کی شریعت نو نہ سمجھا اصول اور محکمات شریعت کو نہ سمجھتا ہو علم محکم نہ ہو مخفی اشارے نہیں سمجھتا جب نہیں سمجھے گا تو سب سے بڑا امام ہوتا ہے بول دے نہیں ادھر ویکو سجنا گل لمبی نہیں کرتا موضوع بڑا زبردست ہے بہت مواد پیچھے پہ لیکن ان شاء اللہ دلائل ہے جی کبیا اور ایسے دلائل مضبوط قاہرہ باہرہ دلال اس موضوع پختہ کر دیا گا تھے کوئی بندہ گل نہیں کر سکتا سمجھ کے اٹھیا جی تھی میرے یہ نہ ہو میں کچھ سمجھا تھی کچھ سمجھ کے اتنے میرا ہی پٹھا پائی کر سمجھ لگی نہیں ادھر ویخو گل آ گئی بلا واسطہ تے بل واسطہ دا حکم الگ ہو گیا اللہ رسول دی بلا واسطہ براہ راست جدو کوئی گسلاخی کرے انہوں نے اذیت پہنچاوے انہوں نے جنگ کرے وہ کافرے لیکن اگر کسی کے واسطے نال کرے پاک علی نو دکھ دیتا ہے فرض کرو کہ ایسا کافر نہیں کہہ سکتے کیوں علی رسول نہیں مرے بول دے سہی مثلا موٹی جی مثال دینا حضور دے آبا و اجداد نے آبا و اجداد حضور دے آبا و اجداد باپ دادا پردادا ماما اسی طرح نانیاں تو انہوں دے بارے امام جلال الدین سیوتی نے چھ رسالے لکھے سبحان اللہ تین اہل سنت دے تین قول لکھے نے تین اہل سنت قول نے تین قول لکھے ایک یہ بھی لکھے جی تھے تو وہ شرک پر لیکن اصحاب فطرت ہونے کی وجہ سے نجات یافتہ ہوں گے نجات یافتہ ہوں گے اصحاب فطرت یعنی ایسا زمانہ تھا جس میں نبی ان کے پاس آیا نہیں اور اللہ نے ان کو کوئی بتایا نہیں تو اللہ فرماتا وما معذبین حتیٰ نبعث نہ جب تک ہم رسول نہ بھیجیں خبردار نہ کریں عذاب نہیں دیتے تو وہ عذاب سے بچ جائیں گے عذاب سے بچے ہوئے ہیں اوپر والے جتنے سچی دس یہ کفر یا شرک کی نسبت کرنی ہے وڈیریا یہ یہ ہوں ان ہو رہی ہے رسول ال نہیں نہیں کہہ سکتے سمجھ لگی کر کے جنہ حضرات نے وہ قول کیتا ہے انہوں اصا کافر نہیں کہہ سکتے اور اگر گل رسول دے بارے کہہ دے تو کافر کہ اسی طرح کا اختلاف اختلاف آزار کے متعلق موجود ہے تو یہ مطلب یہ نکلیا براہ راست مخالفت کرنی اللہ رسول دی اور گل ہوتی ہے کسی دے واسطے نال ہو جاوے تے وہ گل اور ہوتی ہے کفر نہیں انہوں کہہ سکتے گستاخی نہیں کہہ سکتے ابتداد نہیں کہہ سکتے اور اگر ادھر دیکھو پھر فسک بھی کدو بنتی ہے وہ مخالفت فسق کدو بنے گی جدوں وہ مخالفت اور محاربت جڑی ہے وہ اجتہادی نہ ہو اگر ہوئے اجتہادی مثلا اگلے دا یہ خیال ہے کہ آپ فلانا بندہ جڑا ہے توجہ انہیں انہیں اللہ کی مخالفت کی تھی اللہ کے خلاف چل رہا پاوے وہ غلط ہے لیکن وہ خیال یہ جی کہ اللہ کے خلاف چلے تو یہ رویہ ہے تو پھر اگر ہو ایک طرف رسول ہے دوسری طرف بھی رسول ہے رسول رسول کے ساتھ ایسا کرتا ہے اس کو ستاتا ہے اس کی توہین کرتا ہے رسول رسول ستا ہے دکھ دیتا ہے توہین کرتا ہے تو کفر نہیں بنتا گستاخی نہیں بنتی فسق بھی نہیں بنتا برائی بھی نہیں بنتی آخو تو یہ بھی اللہ کے قرآن چس سننا چاہتے ہو تو ذرا بولو ہاں ہاں ہاں ہاں اللہ تحقیق پسند آ رہی ہے کلندر اقبال فرماؤں سیال کوٹی جو آپ سلام سنا دے کلندر اقبال فرما شیر مچھر سے بعد جب واپس آتے ہیں دیکھ رہے ہیں قوم بچے کی پوجا پی کر دی اللہ نے دسیا سی تری قوم بچے کی پوجا پی کر دی بچے خدا بنائی کری جب آپ تشریف لے آپ نے ویٹیا اس موقع پہ نبی نے فرمایا سی لے سل خبر کل مواجنا اس موقع نے فرمایا سی دسنا ہو رہے خبر ہو رہے اکھ نہ ویکیا ہو رہے

وہی ارد کرا گا قرآن دے اندر جو آیا القل الواہ جلال آیا توراتیا تختیاں رب کو لے کے آئے سن چک زمین چھٹیاں اللہ کا کلام زمین چک ماریا اپنے بلا داری شریف پڑ لی مال پڑ لے کھچو پر میں تو کتنے سے یہ بچے بھی پوجا کر رہے ہیں وہ فرمان لا تاخذ بلحیتی میں کمی نہیں کی ڈاڈے ہو گئے کی کرنا میں کمی نہیں کی ڈاڈے ہو گئے اور سجنا حضرت موسا علیہ السلام داڑی پکڑ وہ بھی بڑے بھائی بھی

موسا ساڈے یوگا نہیں لیا فاسق ہو گیا بدکار ہو گیا نہ اللہ نے کوئی نہیں لایا کوئی نہیں لایا انہوں نے رسالت ماسا بھی فرق نہیں آیا انہوں نے شان محبوبیت ماسا بھی فرق کوئی فرق نہیں آیا یہ ہوئی کم اگر دوسرا رسول نال کرے کافر ہے کہ نہیں بولو بولو بولو اور رسول رسول نال کیا کرتا ہے طبقہ ایک کے مرتبہ ایک کے درجہ ایک کے گروہ ایک کے جماعت ایک دے بندے نے یعنی نبیوں دی جماعت دے بندے نے تو اتو بھائی اجتہاد کیا کرتا ہے یعنی حضرت مرسا یہ سمجھیا حقیقت یہ نہیں سی یہ سمجھا بھی میرے برا نے غفلت کی تھی شیخ عبد العزیز نے اتنے لفظ لکھا مداحنت یہ نرمی کی تھی بہت وہ نتیجہ ورنہ کی تک بن گئے رسول بچ کھڑا دے حقیقت یہ نہیں سی انہیں اگوں زہر بھی کر دیتا بابا میں نہیں سی میں کوئی غفلت نہیں کی تھی. پورا اپنے اگوں زور لا رہا یہ کڑمے ہے ہی میری ایک نہیں منی توجہ نہیں فرمائی میری ایک بنی دے بچے دی پوجا کرن لگ پے نے براوا مینو نہ پڑ میری داڑی تو توجہ نہیں فرمائی نے

اور اتوں یہ بھی پتا لگا جہے آدھے نے دہڑی ایڈی ہونی چاہیے جی دوروں دسنی چاہیے چاول <laughs> برابر ہونی چاہیے ہوں کنجرا لا فرما ہے وہ فرما رہے ہیں براوا میری پھاڑنا دہڑی جی ایڈی ساری ہوئے تو ہاتھ چاہیے معلوم ہے داڑی سنت مٹ پورا پری اللہ دے قرآن دے اشارے دے سدکے دیا ایک مسئلے کیون دس رہا ہے ہاں؟ یہ نہیں سو دسیا بھی مٹھ یہ ضرور فرمایا سو انہوں انہیں فرمایا لا تا خود بلے پھاڑ یہ مطلب یہ نہیں ضرور سی بھی جی مٹھے چ آ جائے یہ تو ثابت ہوا گاڑی ہر مسور نبی مٹھی رہی بولو بولو خیر توجہ فرما قربان جاوا حضرت موسا علیہ السلام آپ سمجھ رہے ہیں آپ نے اتحاد نے آپ کی دینی نیت اور علم نے یہ فیصلہ دیتا میرے پرا غفل کی مظاہر کی نرم ہو گیا تا کر کے نتیجہ ماڑا ہو گئے نہ وہ کا کام کیتا ہے یہ میرے بڈاڈے ڈے ہو گئے ہیں یہ نہیں کہ میں میں نہ نال غصہ نہیں رکھیا میں غفلت کر گیا ہوں دھیان نہیں کیتا نہ وہ لالا بندیا جی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بندوں دینی علم تو دینی نیتنا نے کوئی فتوا نہیں لایا نہ لگ سکتا جہاں لگے گا آپ ہی کافر ہو جائے گا انہوں نے شان فرق نہیں آیا نبی سہاگا بچوں گل ٹھیک پہ آ گئی میرے بول گل آ گئی نے فرمایا سی نہ مینو اے اے علی علی تو میرے واسطے واسطے میں میں جی ہارون سی موسا یہ اندر جڑے جڑے جڑے اشارے نہیں نہیں وہ تو لوگ کٹ کٹ ہیں یہ ایک مانا مطلب شیخ عبد العزیز نے وہ اشارہ دکھا آپ نے سنا لیا انہیں فرمایا جی میں حضرت موسا نے اپنے اشتہار کے

نہیں سکنا موسا توجہ ہے وہ طبقہ ایک وہ نبیوں کا کرو یہ طبقہ ایک یہ بھی صحابہ لڑی مرے وہ بھی صحابی ہیں وہ بھی صحابی ہیں طبقہ ایک ہے وہ بھی مستحد مطلق ہیں یہ بھی مستحد ہے مطلق فجور یہ کہہ بیٹھے وہ آپ ہی فاسق فاجر تو اس کو خبردار کرنے کے لیے کہتا ہوں شیخ عبد العزیز محدث دہلوی کے مکاتیب حکومت میرے پاس فارسی میں پڑے ہیں جو مولانا قاسم اقبال مدنی سے میں نے حاصل کیے ان میں لکھا ہے آپ سے پوچھا گیا آپ کی کتابوں کے اندر یہ بات لکھی کہ یہ اندھے ملا جو ہے نا یہ شیاتی نہ ہی پڑے اچھا ایمان سے اپنے ذہن شیطانی اور اپنے جہالت کے زور پر جو ذہن میں آتا ہے وہی پاکوں کی طرف منسوخ کر دیتے ہیں اور اندھے سوچتے نہیں ہیں کہ ہمارے ایمان کا کیا حال ہوگا بولو تو صحیح یار کلندر خود بدلتے جب لگنا بھول کتاب تری جب لگنا خشاہ نا جی سارے ادھر ویکو ہوں حضور نے انہوں ہارون پاک دے نال تشبیح دیتی یعنی مولا علی کیوں انہوں معاملہ یہو جہ بننے والا برا وہ بھی رسول برا نو مجرم سمجھ رہے وہ بھی رسول سمجھ کے پھر انہوں دی

شریعت نو جانن وہ جدی وڈی گل کر جاوے او دے فتوا نہ لائی ایک ایک حدیث چھڈ دینا اسے تھڈو اللہ دی ساری کتاب نو ہی پنجے سٹ دینا پنجے سٹن نال تے موسی دے فتوا نہیں لگا سبحان اللہ سبحان اللہ بول تو صحیح مرے تھلے سٹ دیتی حدیث چڈن نال امام آزم دے فتوا کی لگ سکتا ہے جی انہیں بھی چڈنا ہے تو کسی علم چڈنا بول تو صحیح نا جی۔ تو حضرت موسا علیہ السلام دے بھرا حضرت ہارون علیہ السلام دے نو آپ نے مشبہ بے بنایا حضرت مولا علی دا کہ علی تیرا ایویں ہے آپ دیکھ رہے سن کہ جی انہاں دو بھراواں دا مسئلہ پیدا ہویا ہے رسولاں دا ایویں میرے یاراں وچوں علی دے بھرا علی دے بھائی طلحہ علی دے بھائی زبیر علی دے بھائی معاویہ انہاں پاکاں دا بھی مسئلہ پیدا ہوے گا سبحان اللہ سبحان اللہ سمجھ نہیں لگی وہ بولو اے مسئلہ پیدا ہوئے گا لیکن محمد پہلے راہبری قرآن نے کر دیتی لہذا حضور اشارہ کر گئے امتیوں انہوں نے مسئلہ ویکھنا ہے تو اس شیشے سے ویکیا جائے تا ہدایت کرو کیا ادھر کمی ہوئی ہے کہ اگر انہوں نے آگے تلوار اٹھا لی ہے تو مسئلہ کیا ہے یہاں پر بھی تو ذات نہیں ہے نا یہاں پر مسئلہ یہی ہے کہ یار علی کا حق بنتا ہے قاتلین ان کے ساتھ ہیں قتل کیوں نہیں کرتا لگتا ہے مداحنت کر رہے ہیں نرمی کر رہے ہیں ہیں یہ قصور وار بن رہے نہیں ہونا چاہیے میں اگر کوئی کتا میرے تو کھڑا ہو تو میں پھر شیخ عبد العزیز جو لفظ پڑھ لینا بولو تو نہ بڑے بڑے جڑے پاکان نہ چھڈن میرے جیسے مجرم نو کیویں چھڈن سبحان اللہ آ دیکھو اللہ اکبر کبیرہ حالانکہ حضرت امیر نیز بحکم انت منی منزلت ہارون من موسی ہمارا رتبہ داشت سبحان اللہ و زوجہ مطہرہ رسول آن ہاں جناب را حامی قتل عثمان و مداہن در اجرائے قصاص فہمیدہ باؤ پر سر پر خاشد بعین مثل حضرت موسیٰ کے حارون را حامی گوسالہ پرستان و مداہن در اجرائے حد و تعزیر فہمیدہ ای احانت احانت نسبت با برادر کلام و پغمبر با عمل آور پس اگر حرف رسول کفر میبود حضرت موسیٰ حاشا من ذالک دران ساعت کافر میں شد ولی یاد باللہ من ذالک سبحان اللہ اس کا مطلب ہے میں نے اپنی طرف سے کوئی لفظ نہیں استعمال کیے حضرت شیخ عبد العزیز محدود سے دل بھی کر رہے ہیں تو فیصلہ شریعہ یہ جی سامنے دیکھ رہے ہیں فارسی مسکا سمجھ آئی کہ نہیں اونچی بولو نا بولو تو صحیح اتنے آپ نے شاہ صاحب رحمہ اللہ نے اس مسئلے میں سمجھایا ضرور ہے لیکن جڑے اضافے نال ناچیز سمجھایا شاہ صاحب نے سمجھایا انہوں دے جڑے الفاظ نے نا انہوں دے اتنے بہت بڑا اشکال اور اعتراض وارد ہوتا ہے وہ اعتراض تو پاک کرنا واسطے پھر ناچیز نے الحمدللہ تمہیں اپنے لفظ واسطہ اور دل واسطہ فرق بڑا کے سمجھایا یہ دیکھو آپ جو فرما رہے ہیں نا جی آپ کے الفاظ وہ تسلیم نہیں کیے جا سکتے آپ فرماتے ہیں بلکہ ترین آیا کا ہر بے خدا و رسول ہر دو در حق فساق ثابت فرمودان و در حدیث مذکور تنہا ہر بے رسول اس پس چون ہر بے خدا و رسول ہر دو موجے بے کفر نشوان ہر بے رسول تنہا چرا موجے بے کفر باشد اور اے ہر بے کے با رسول از راہ انکار دین و احانت اسلام واقع شوق بلا شبہ کفر اس نہ مطلق حرب فرماتے ہیں رسول کے ساتھ جنگ جب دین کی حنت اور توہین اور مخالفت کے ساتھ ہو تو پھر وہ بنتی ہے کفر ورنہ نہیں بنتی رسول کے ساتھ جنگ کفر اور آپ کو معلوم ہے کہ رسول میں دین اور دنیا کی جنگ کا یہ تفریق فرق پیدا کر کے تفریق پیدا کر کے حکم بدلنا یہ صحیح نہیں ہے اصل بات ہے آپ اگر یہ فرما آپ کا ارادہ مقصد یہی تھا لیکن اس وقت جو ہے نا مجھے میرے خیال میں نہیں ادھر توجہ گئی تو اس وجہ سے اور میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے بالکل اس مسئلے کو ایسے صاف کر دیا کہ اللہ کے فضل سے اعتراض نہیں ہو سکے اور اگر کوئی کہے کہ اچھا اس کا مطلب ہے شاہ عبد العزیز نہیں جانتے اور تم جانتا ہے وہ بغیرت یہ ایسا مسئلہ جاننے نہ جاننے کا نہیں ہے انہیں بزرگوں کی کلمات عبارتوں الفاظ کی خدمت کی برکت ہوتی ہے کہ ہمیں کوئی بات سمجھ آتی ہے ان کے کلام کے اندر تعویر کر لیتے ہیں معنی مطلب نکال لیتے ہیں صحیح ہے ہاں جی یہ وہی بات ہے کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بریلوی فرمایا یہ جو کچھ بھی ہمیں سمجھ آتا ہے یہ ان بزرگوں کے لفظوں کی خدمت کی برکت ہے وہ بول گئے ہم ان کے اندر ہم وقت رہتے ہر ہر وقت ان کے الفاظ کی خدمت میں رہتے ہیں تو ہم پر بھی ان کے الفاظ کے مطلب کھول جاتے ہیں اور بات صحیح نکل جاتی ہے ہمارے منہ سے تو بھائی بل واسطہ تو بلا واسطہ دا فرق ہی رکھنا پینا دنیا کے دین دی تقسیم کیونکہ رسول ہوتا ہے سراپا دین ہائے ہائے ہائے ہائے بولو اے رسول لال کوئی آ کے میری دنیاوی جنگ سی دینی نہیں سی توبہ توبہ توبہ رسول سر تو لے کے پیرا تک دین ہی دین ہے ہائے بولو تو صحیح ہاں اتنے یہ دوسرے واسطے کر سکنے تا کر کے رسول کا گستاخ بلا تمیز کافر ہے چاہے دنیا میں کرے دنیاوی لحاظ سے کرے چاہے دینی لحاظ سے کرے لیکن دوسروں کا گستاخ اس وقت اللہ رسول کا گستاخ بنے گا جب وہ دینی حوالے سے کرے وہ ہاں، وہ کہے مینو اللہ رسول دا دین چنگا نہیں لگتا دین لگتا تیرے لیا لہٰذا مینو تو بھی نہیں چنگا نہیں لگتا اس طرح کرے گا پھر کفر توجہ نہیں فرمائی بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ تو میرے بھائیو ہو جی میں حضرت ہارون علیہ السلام سے موسا علیہ السلام کے مسئلے تسا ایسا نہیں بول سکتے بول سکتے کسی اج تک کلام کیوں نہیں کیتی کوئی آخ جی مینو حضرت موسا کی غیرت آئی کوئی آخ مینو حضرت ہارون کی غیرت آئی کوئی ادھر کھلو جائے کوئی ادھر کھلو جائے تو مقابلہ بازی شروع کیوں نہیں دو حالانکہ قرآن نے تو دونوں کا قصہ بیان کیا ایویں جی ادھر وڑن کی اجازت نہیں تو یہاں پاکوں کے کام چڑھن کی اجازت کوئی نہیں سبحان اللہ نہ حضرت مولا طلحہ مولا علی سرکار حضرت طلحہ پاک حضرت زبیر پاک سیدہ پاک معاویہ پاک انہوں دے معاملے چ مسئلے چ وڑن دی گی اگر کوئی ور سکے جی میں شیخ عبد العزیز اور اس طرح جو لمبا و احتیاط اس طرح کا مسئلہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس نال ایک پاسے نو یہ آخنا ہے اللہ رسول اللہ پہ جنگ کر دے کیوں حدیث پاک پڑھ دیں ہوں جہاں حدیث سنا ہوئے تو سنا جائے وہ آخ بابا علی نال جنگ خدا نال جنگ ہے تو آخ بابا مسلمانوں ڈکیٹی مارنی یا جڑا کافر ہے زمنی انہوں ڈکیٹی مارنی اللہ رسول نال جنگ ہے اتے رسول نے فرمایا میرے نال جنگ ہے قرآن فرما ہے اللہ رسول دونوں جنگ سود خور دی بھی جنگ تو سود خور دی جنگ اللہ رسول پہ آخر قرآن اتنے حدیث مولا علی دی جنگ نو رسول دی جنگ آخیا جا رہا ہے تو ہوں تو من برابر کر معلوم ہوا وہی بات ہے واسطے اور بلا واسطے کو فروس بنے گا جائے اور جی بل واسطہ ہوئے تو پھر فسک اس لیے بنے گا جسل دنیا دی ہرس و حوث ہو جسل اجتہاد ہوئے تے دینی غیرت دا مسئلہ ہوئے جی میں انہا پاکانو سی حضرت عثمان دے قاتلان اور غیرت دا مسئلہ تو میرے بھائیوں پھر ہم ان پر کوئی کسی طرح کا فتوہ نہیں لگا سکتے بلکہ ان کے عمل سے کوئی ہم رہبری حاصل کر سکتے ہیں بات اللہ جل شانہ جڑا سمجھاونا چاہندا جی میں سمجھاون دی توفیق بخشی اللہ جل شانہ انہاں ہی پاکاں دے صدقے سانو دنیا تو خیر رحمت اور عافیت نہ لے جاوے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین آج ایک پیر باپ دا شعر سنا دیا جے